ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی نازل فرماتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی